فرمایا کہ مخلوق میں اس طرح جینا کہ خالے سے ہر وقت خوش رہے یہ اسلام سلام کا مخلوق نے اس طرح جینا کہ خالے سے ہر وقت خوش رہے یہ اسلام اور پیارا نام یہ بھی عبداللہ ہے عبداللہ ابن حاضر محمد حاضر محمد سنیں گے ان سے کچھ حضرت والا کی ہی محبت تھی ہم تو اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور حضرت والا اپنے گزشتہ زمانے کو ہم یاد کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیسے تھے اور حضرت سے ہم سے کیسے محبت کرتا ہے ٹھیک ہو اچھا تو کچھ اشعار پڑھ لیتا ہوں پھر آپ سے بات نہیں ہوگی ندیم فکری و معقوری مرشدی و مولائی عارف بلّہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاہ گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار یعنی جس کو اللہ کو پانا ہے اللہ کی تمنا ہے تو پہلے ان کے پیاروں سے ملاقات کرنی ہے ان کے پیاروں کو چاہو گے تو وہ چاہنے لگ جائیں گے اور چاہت کے بغیر اور تعلق کے بغیر اور تعلق بھی کیسا ہو کہ مولانا روحی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی محبت کو اپنے جسم میں نہیں قلب میں نہیں بلکہ جان میں بسا جان میں بسا کوئی کام بنے اگر خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار عشق کا ہے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو عشق کا ہے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو متبع سنت اور بجا سے بھی بیدار ہو متبع سنت سنت مار سے ہی بیزار ہو عشق کا ہے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو متبع سنت مت مار سے ہی بیزار ہو اتباع سنت نبوی سے دل سار ہوا سنت کے مطابق نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے سنت کی اتباع ہر کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی اتباع تو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کا مقام جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کیونکہ اللہ کے سب سے بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارے کی اداؤں کو اپنائے گا وہ بھی ان کا پیارا اتباع سنت نروئی سے دل سنشار ہو نور تقوا سنا تھا کامل انوار ہو نور تپوا سے انوار ہو عشق دوستو ہم سب کا یہ مایا ہو متبع سنت اور بدعت سے بھی بیدار ہو آج سے کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا آج سے کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا جہاں کا کرنے کو ہر دم سر کا تیار ہو ہر دم سر تیار ہو جان دینے کو تیار تھا لیکن یہاں تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تم سے پونے لڑنا چاہیے اپنی ناجائز تمناؤں کا خون جو دل دل جو خواہش کر رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اب یہ معلوم کیسے ہو کہ دل جو خواہش کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا خلاف ہے تو یہی چیز صحبت اور سے حاصل ہوتی ہے اور اس پہ عمل کا حوصلہ اور اس اس کی اس کی اس کا شوق اور اس کا ذوق اور اس کا حال صحبت اللہ سے بنتا ہے نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہاں تو گھر مارے جان دینے کو تیار ہو تب عشق کامل ہوگا علامت کاملہ کیا ہے جب جان بھی مانگے محبوب تو جان دے گے محبوب کا حق ہے کہ جان بھی مانگے تو جان دینے کو تیار ہو جائے لیکن یہ سب صاحب سناتے ہیں کہ وہ ایک عاشق اپنے معشوق کے پیچھے لگا ہوا تھا تو جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ پیچھے لگا ہوا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے ساتھ لیکن پہلے دو کلو چینی اور پانچ کلو آٹا اور یہ سب چاہیے گھر پہ وہ پہنچا دو اماں کو اس نے کہا پھر السلام علیکم کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے مرغ کا مرغ کا کھانا ہے نہیں پر یہاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی عشق و محبت ایسا ہو کہ جان دینے کو تیار ہو لیکن یہاں تو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی جان بھی نہیں مانگ رہے صرف ناجائز خواہشات کا ہوں یا بری باتوں کا نگاہ کی حفاظت کرو کتنا بھی دل چاہے ٹی وی دیکھنے کو نیٹ کیبل پہ دیکھنے کو موبائل دیکھنے کو بے پردگی کرنے کو لیکن یہ کام نہ کرو نگاہ کی حفاظت حرام ہے نامحرموں کو دیکھنا اور گانے بجانے دیکھنا سننا فلمیں دیکھنا سننا ایسے لوگوں سے بھی دور بھاگو ایسے لوگوں سے بھی دور بھاگو کیونکہ ان لوگوں سے جو قریب رہے گا گویا اخبار گناہ سے قریب رہے گا تو ان کی صحبت تم کو ہی خراب کر دیں گی جتنی نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے بری صحبت کا اس سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ جلدی کیونکہ گناہوں میں کشش ہوتی ہے گناہوں میں کشش ہوتی ہے تباہ میں شیطان بہتا دیتا ہے تو ایسے لوگوں سے بھی دور رہو جو فلمیں دیکھتے ہو موبائل پہ گندی چیزیں دیکھتے ہو گانے بجانے سنتے ہو ایسے لوگوں سے بھی دور دور رہو جو پردہ نہ کرتے ہو حقیر نہ جانو ان کو لیکن ان سے دور رہو اپنے آپ کو بچا کے ورنہ جو کچھ یہاں دور حاصل ہوگا اور اللہ کی صحبت میں وہی جو ہے فوراً برباد ہو جائے گا عاشق کاملی بس ہے یہ علامت کاملا جا پتا کرنے کو ہزم سر پر کب تیار ہو جا پتا کرنے کو ہزم سر پر کب تیار ہو عشق سنت کی علامت ہر نفس سے ہو یا نفس کے مانی سانس ہر سانس عشق سنت کی علامت سنتوں سے عشق ہر کام سنت سے ہوتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ جو بس نماز پڑھ لیا سنت کے مطابق اردو کر لیا سنت کے مطابق یہ بھی نعمت ہے لیکن اور بھی چیزیں تو ہیں خالی یہ نماز روزہ تھوڑی ہے اور بھی کام ہے لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت اپنی اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سارے آماد اس ہو کردار ہو پا ہو رفتار ہو ہو کردار ہو اس سنت کی علامت نفس سے ہو آیا ہو رفتار ہو گار ہو کردار ہو سوگت مرشد سے نسبت کو عطا ہوگی مگر سوگت مرشد سے نسبت کو عطا ہوگی مگر بے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو اتنا بے معافیت ہو ذکر کی تکرار ہو دیکھو صحبت اولیاء کی تک کام کی ہوگی جب گناہوں سے اجتناب پکا ہوگا یہ نہ ہو کہ صحبت اولیاء میں بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں چپتے چپتے چھپ چھپتے گنا بھی ہو رہے ہیں ایسی تو ایسی صحبت پہ کام نہیں آئے گی سے اجتناب ضروری ہے اور ذکر کا دوا ذکر کی تکرار جو شہر نے ذکر بتایا ہو اس کو پابندی کے ساتھ کر تو عطا ہوگی صحبت مرشد سے نسبت تو عطا ہوگی مگر کس نارے معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو اس مل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں آج نئے یار ہو بیان ہے تو وہی جو اللہ سے ہے غیر اللہ کے اندر جی لگائے ہوئے ہیں اب تعالیٰ کا کیا خوب شیر یاد آیا جیتے ہیں جو ان کے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جیتے ہیں جو ان کے جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دن میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں ہم تو اپنی جان وہاں دینے پر تیار اولیاء اولیا کے پنکھوں میں ہماری جان نہیں کر اللہ کی محبت میں ہماری جان جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم جو غیر اللہ میں جی پھنسائے ہوئے ہیں دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہیں پردہ لوگ ہیں اور گندگی گناہوں کے اندر مستقل ملوث ہیں توبہ بھی نہیں کرتے بھی کہتے ہیں بھائی یہی زمانہ یہی اسی طرح جا رہا ہے اور لہٰذا اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے تو دنیا سے دنیا سے جڑ رہے ہیں اللہ سے کٹے ہوئے ہیں اپنے مالک سے کٹے ہوئے ہیں تو وہ جگہ ہماری نہیں وہ جگہ ہماری نہیں ہماری جگہ تو وہ ہے جو مالک سے اپنے وفاداری وفادار لوگوں کی جگہ ہے اللہ والوں سے زیادہ وفادار اللہ کا کوئی نہیں لہٰذا ہم تو وہاں جائیں گے جو آپ کے وفادار ہیں ہم بے وفاؤں کی اس سے ہم توبہ کرتے ہیں پناہ مانتے ہیں بے وفاؤں کی مجلسوں سے بے وفاؤں کی صحبتوں سے بے وفاؤں سے تعلق ہم نہیں چاہتے ہم تو تعلق چاہتے ہیں وفاداروں سے جو آپ کے با ہے اس سے کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں آج نہ یار کہ گانا ہے اب یار غیروں سے ہم بھاگتے ہیں دور کی اپنے سنا کرتا ہوں میں آپ نئے یار ہو نئے اب یار ہو ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا نفس کو ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں کو گتی ہو سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو ہو سارے جہاں کا کوئی سردار ہو دیکھو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پکاریں گے کہ سید صاحب یہاں آ جائیے ملک اچھا ملک صاحب یہاں آ جائیے آپ بٹ صاحب ہیں ایسے نہیں ہوگا وہاں تو ان عند اللہ تھا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ مستقی ہوگا گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا ہماری برداری کرنے والا ہوگا نافرمانی سے بچنے والا ہوگا وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مقرر معذر ہوگا اس کی وہاں اسی حساب سے مہمانی اور میزبانی ہوگی اسی طرح سے اس کی عزت افزائی ہوگی اور اس کو وہاں بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اور انعامات سے نوازا جائے گا وہاں جہاں کے مال و دولت یہاں کی فیکٹریاں یہاں کے بنگلے جہاں کے ایڈویشر وہاں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی جہاں کی ڈگریاں وہاں کوئی کام نہیں آئیں گی وہاں تو کام آئے گا تو صرف اور صرف تقوا اللہ کی محبت جو تقوا سے حاصل ہوگی اپنے آپ کو مٹا دینا ہے جہاں جہاں کتنا بھی مال و دولت ہو لیکن اگر وہ اکڑتا کرتا پھرتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر ہے اور وہ تکبر جو ہے وہ اس کو وہاں جنت سے محروم کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کو کیا جنت کی کوئی بھی نہیں پائے وہاں ہماری حیثیت فرمایا کیا پیاری بات حضرت نے بتائی کہ غلام کی قیمت غلام کو لگانے کا ہم نہیں ہم سب غلام ہیں سارے ساری مخلوق غلام ہیں اللہ کی تو غلام کی قیمت لگانے کا حق صرف مالک کو ہوتا ہے جب مالک ہماری قیمت لگائے گا تب وہ قیمت ہماری ہے ہاں ایک لاکھ مخلوق ہماری واہ واہ کرے تعریف کرے ہم کچھ بھی نہیں اس لیے کہ ایک لاکھ غلام سب مٹی کے ہیں مٹی مٹی کی چیز پر مٹی کی تعریف کرے کچھ حیثیت نہیں مٹی مٹی پر مرے کوئی حیثیت نہیں ہاں مالک جب قیمت لگائے گا کہ ہم تم سے خوش ہیں ہم تم سے راضی ہیں تب ہمارا کامیابی خدا کی نفس کو بتا وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی بے عمل کوئی محبت بردار ہو بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پیر ہیں اور ان کے وہی بھی بہت ہیں مگر سارے کے سارے وہ آپ کہتے ہیں نا تین سے بالکل بے غم جیسے جیسے شلغم نہ داڑھی نہ موج ہاں ذرا بتائیے آپ چلیے یہ میں ایسا پورے کر لوں کہ ذرا آپ اچھی طرح سے بتائیے گا یہ جاری جیروں کا حال ہمارے ماشاء اللہ ہمارے اگر سرور صاحب موجود ہیں یہاں سب جانتے ہی ہیں کہ ہم کیا ان کے ڈیٹ بیان کریں تاریخ سارے ماشاء اللہ باخبر ہے اور ان کے مضامین بھی تو ابھی ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سنیں گے باتیں والا کی اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے روزہ بھی نہیں رکھتے اور ایسے جو ہے وہ بنے ہیں کہ ہم پیر ہیں اب اس نے فرمایا کہ پیر کیا یہ تو پیر بھی نہیں بے عمل جو ہے اس کو پیر نہیں ہو سکتا اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی بے عمل کوئی محبت کا ہو جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا سب نے جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا دم میں وہ ہوگا گھر سے وہ دنار ہو ایسے چناؤ کی وجہ سے جہنم ہی لکھا تھا لیکن اللہ کا فضل آ گیا بس وہی وہ نور ہو گیا وہ جنتی ہو گیا اللہ کا فضل آ جاتا ہے جب بندہ روتا ہے کوئی گڑاتا ہے اللہ سے مانتا ہے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کی چار شرائط ہوتی ہے شرائط کے ساتھ توبہ ہے ایک تو یہ کہ فوراً اس گناہ سے الگ ہو جائے یہ نہیں کہ اس گناہ کی ملوث ہوتے اللہ تفصیل اللہ کہیں نگاہ خراب کر رہا ہے فلم دیکھ رہا ہے یا کسی نامیرب کو دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے فورت پڑ رہا ہے یہ نہیں اس سے فوراً الگ ہو جائے نظر کو بچائے اور اس کے بعد دل میں ندامت بھی پیدا ہو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا میرے مولا نے تو حکم کیا کہ نام محرموں کو مت دیکھو قرآن بات میں حکم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مولوی کی بنائی ہوئی بات دیکھو پرانے بات میں حکم ہے نگاہ کی حفاظت کا نام محرموں سے چاہے وہ گھر کے رشتے دار نامرم ہوں چاہے بازار بازار والی عورتیں اور مرد ہوں سب سے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے تو وہ نگاہ سے نگاہ کی حفاظت ہی کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے ایمان تو اور ندامت اس کے دل میں پیدا ہو جائے اور تیسری چیز یہ کہ آئندہ کے لیے پکا عزم کریں کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں بھائی دیکھو تم ادھر بیٹھ جاؤ کڑبڑ کر جاؤ میں آپ کو مضمون سننے ہی دے رہتا ہوں بیٹھ جاؤ ادھر ادھر مت دیکھو کام کا مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں خلل ہو جاتا ہے مجلس کے بعد وہ چھل کود کر لینا منع نہیں تو تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ کے لیے پکا عزم کرنا کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو اللہ سے رو رہا ہے گڑگڑا رہا ہے اللہ کا محبوب ہوا جا رہا ہے اللہ کا محبوب ہوا جا رہا ہے جب کسی بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل کا جب بندے سے ہوتا ہے خدا کا فضل کا تب میں وہ تم نور ہوگا کے وہ تم نار ہو کسی بھی کسی گناگار کو دیکھ کر اپنی سمجھنا جائز نہیں ہے کہ آپ کیا معلوم کہ کب وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا ہو جائے آخری شیر ہے عمر بھر کا تجربہ کر کرے دوستوں عمر بھر کا تجربہ کر کرے دوستوں خدا چاہے تو پہلے عاشق ابرار ہو عمر بھر کا تجربہ کرتا ہے یہ دوستوں گر خدا چاہے تو پہلے عاشق ہو عمر بھر کا تجربہ کرتا ہے یہ دوستوں گر خدا چاہے تو پہلے عاشق پہ ہو آپ ہم شیر کی فرمائش کر رہے ہیں کہ کمار اس کی مطلب یہی ہے جو پہلے بیان کیا کہ جب تک کسی صاحب نسبت اللہ والے سے تعلق نہیں کریں گے اور عشق و محبت اس کی اپنی جان میں نہیں لیں گی اس وقت تک کام نہیں بنے گا اللہ نہیں ملے گا کیا مطلب ہے جان میں کیسے بستی ہے اس کی محبت کہ اپنی رائے کو اس کی رائے میں بالکل بنا کر دے جیسے وہ مشورہ دے جو تجویز نہ کرے اس پر پابندی سے عمل کرے اپنی رائے کو بنا کر اس طرح دل شکستہ ہوتے ہوتے اس کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی جان میں بچ جائے گی کیوں اس لیے کہ دل شکستگی سے اللہ ملتا ہے اللہ جب بڑھیا چیز نعمت کسی کے ذریعے سے مل جاتی ہے تو اس ذریعے سے کتنی محبت ہو جاتی ہے عمر بھر کا تجربہ گئے دوستوں عمر بھر کا تجربہ کر دوستوں گر خدا چاہے تو پہلے آج امرار ہو گر خدا چاہے تو پہلے آج امرار ہو جب کسی کو کسی کسی کو اللہ ملا تو کسی کے ذریعے ہی سے ملا اور یہ اللہ کے ذریعے ہی سلسلہ چلتا ہے تو سلسلے والوں سے سلسلہ اگر رکھا کریں یہ سلسلہ رکھنا ہے سلسلے میں جڑنا ہے اس کے بغیر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا یا جو اللہ آمن تق اللہ کنو مان پانی تھی ایمان والو تفرح کیا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو اور اللہ کے ساتھ رہو یہ انعام یہاں تک لوگ ہمارے ان کے ساتھ رہو تو ہم تم کو مل جائیں گے سراط مستقیم ایک ہی ہے ادھر ادھر نہیں ہے کہ ادھر کہیں ادھر نکل جاؤ ایک ہی ہے مستقیم سیدھا بالکل ایک ہی راستہ ہے وہی اور اللہ کا راستہ ہے وہی صحابہ کا راستہ ہے وہی پیغمبر کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے نا یہی ایک راستہ چلا جا رہا ہے چلیے سید سرور صاحب کچھ سنائیں گے و مولانا آج حضرت حضرت مولانا اللہ میرا اندر گھرا ہوں سر ہمارے لے کے میں آ کے من پال ساحد صاحب جاتا ہے حضرت کے بیان سے سے بہت ہم اپنی بڑھ گئے اللہ مطلب کے زمانہ یاد آتا کہ ہمیں ریحن سلے بابے نصیب شکریہ تیرا گلشن میں تیرے پیج کا گلم ازاد بابے نصیب شکریہ تیرا گزار آنکھیں خدا کے باپ کے بار آنکھیں خدا کے باپ کے درحقل گئے وہ بگا پشا آج بھی پتا سے بہت جس وار درہت لگے وہ بگا پشا چلتا نہیں گو میں کبھی ایسے چلا کتاب چکر نہیں گو میں کبھی ایسے چکا میں چل لگا ہوں دوست تو ان سے نشان کتاب چلتا نہیں گو میں کبھی چلتا نہیں گو میں کبھی ایسے چکا میں چل رہا ہوں دوست ان کے دشاندار چلتا نہیں ہوں میں کبھی کلے چکا پتہ میں چل رہا ہوں دوست تو ان کے دشاندار رو بل جگہ کیوں لوگ میری دانت دانتار رو پر جگہ کیوں لوگ میری دانتار دار شارج دل بھی ہے میری زبان کے ساتھ جو تار میری دانتار کے دار شارا جگہ دل بھی ہے میری شاید میرا دلو میری سپاچا گلشن کی بہار تو باقی ہی سب گلشن کی بہار تو باقی ہی سب لیکن بہار کل میں یاد خدا گلشن کی لیکن بہار کل تعداد خدا جب باہر تو بابی سباہ کتاب لیکن بہادر کل تعدی خدا اکثر خدا کبھی ہو جائے گا کرو اکثر وبا اور جائے گا ضرور اکثر وفا خدا بابا پایا گا ضرور رہتا نظر چکی تھی با خدا اکثر وفا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور اکثر وفا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور رہتا ریساسو دو خدا خدا کبھی ہو جائے گا ضرور ہو جائے گا ضرور جیسا ضرور جو کسی با خدا یہ حضرت حضرت کے اشعار ہیں حضرت نے اپنی داستان پوری اس میں اس شعر میں سمو دی رو پڑتے ہیں کیوں لوگ میری داستان کے ساتھ شاید کہ میرا دل بھی ہے میرے بیان ساتھ یہ جس دل نے اتنے زخم اٹھائے ہوں بچپن ہی سے حضرت ہمارے حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ بار بار بیان فرمایا حضرت نے کہ بچپن ہی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ماد اللہ ولی تھے اور بہت چھوٹی عمر میں حافظ ابو البرکات صاحب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے ان کے پاس ان کی ہمشیرہ صاحبہ جب حضرت بہت چھوٹے تھے گود میں لے کر ان کو کرا لے لے جایا کرتی تھی حضرت کو تو حضرت نے فرمایا کہ وہ آج تک مجھے یاد ہے کہ مجھے داڑھی والے ٹوپی والوں سے محبت محسوس ہوتی تھی اور مسجد کی درو دیوار سے مجھے محبت معلوم ہوتی تھی اور میں نے مجھ کو ایسا یاد پڑتا ہے حضرت نے فرمایا کہ مجھ کو ایسا یاد پڑتا ہے کہ میں نے مسجد کے درو دیوار کو چمڑ دی وہ ساتھی ہے اس چھوٹی سی عمر میں اور پھر جب تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو حافظ ابو البرکات صاحب سے عرض کیا کہ آپ مجھ کو بیگ فرما لیجیے تو حافظ ابو البرکات صاحب نے حضرت کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فرمایا کہ آپ کو کوئی خاص بیس کرے گا مجھ سے آپ آپ کو کوئی خاص بیٹھ کرے گا بچپن ہی سے حضرت نے ایسے مجاہدات اٹھائے حضرت ایک اور شیر حضرت کا ہے کہ سب ہے ہستی سب ہے ہستی پہ میری ایسے افسانے بھی ہیں ہستی میری ایسے افسانے بھی ہیں اس تصور سے بھی جن کے منہ کو آ جاتا ہے ایک لمبی داستان ہے غرض یہ کہ جس نے بچپنی سے زخم حسرت کھائے ہوں ہزاروں ہزاروں زخم کھائے ہوں جس نے اللہ کا اللہ کی محبت کو اللہ کے اللہ اپنی جان کو اپنی جوانی کو اپنے مال کو اپنی عزت آبرو سبھی کچھ اللہ پر فدا کر دیا ہوں اور لاکھوں کا حسد کھائے ہوں حضرت میر صاحب اللہ علیہ ایک دفعہ کوئی دفاع بدلایا تھا حضرت میر صاحب نے ہمیں سنا ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنے زمانے کے اندر مجھ سے ایک بار بھی گناہ کو کیا لفظش بھی نہیں ایسی ایسی مبارک ہستی سے حضرت یہ ہے کہ رو پوٹتے ہیں کیوں لوگ میری داستان آ ہیں جس نے سب نے حسر اٹھائے ہوں اس کی تو بات سنتے ہی بلکہ کیا اس کی زیارت ہی سے جو ہے دل پگل جاتا ہے اور پتھر دل بھی موم ہو جاتا ہے تاہم کو سوز دل سے کیا نرم باہ نے اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ایسی جو دیکھتا تھا حضرت کا پیر ہو جاتا تھا یاد آ گیا یہ سب سے آخر حضرت کے بیماری میں یہ نشان میں نے سنا تھا اور میرے خیال سے جمعرات کا دن تھا اور حضرت کے وفات جو ہے وہ تیس کا شام کو اردن بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف فرما تھے ایک چیز سے کھڑے ہوئے حضرت کی طرف دیکھ رہے تھے اور کافی دیر تک حضرت اور میرے صاحب دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑی دیر تک دیکھتے اچانک حضرت نے آنکھیں بند کر دیں تو پھر اچانک جو ہے حضرت کی آنکھ کے کھلنے کو چھٹی نظر میں لوگ کر رہے تھے تو میں حضرت کے پاؤں میں پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے منہ سے یہ اشار نکل گئے لب خاموشان محبت کی نکالے پنجے جب نب میں محبت کی پاپتے لب خبوشہ میں محبت کی پاکتے ایک نظر میں مرد کے ایک نظر میں مرد گزل کے گندگاری حرکت کی نظر پڑتی تھی اور دل ایسا نرم ہو جاتا تھا سب یہ شیر جب میں نے پڑھا تو حضرت اور سب لوگ جو تھے رونے لگے آج یہ شیر حضرت کو نہیں سنا اس کا مقصد بڑا عجیب مقصد ہے زخم زخم دل دل داستان سماتا رون میں چل کا شانی دے روند میں چل داوت شانی دیکھیے ہمارے اکبر کا ماشاء اللہ رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ نے بس کیا بتائیں وہ دن یاد آتی صاحب رحمت اللہ اکبر میں اور مسجد ہوتی تھی صبح نو بجے میں پہنچ جاتا تھا اور یہ خادمی میں بازار میں ہوتے تھے سربت آئے تو فارم لے کے آ جاتے پھر اندر جا کے ہو ماشاء اللہ اندر کا حوصلہ یہ ہماری تم بھی کام کم تو کچھ بھی حضرت میرے خوش ہوتے تھے میں آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو دعائیں دو تھی بڑے بول بھائی بیٹھے تو حیدرآباد کے جو حافظ صاحب ہیں کیا نام ہے ان کے ہم کیا ہے ہاں ہاں تو عبد مجھے ہمارے خاندان میں ایسا آدمی ہے کوئی حیدرآباد میں ہمارے حیدرآباد میں ایسا کوئی آدمی ہے اس کا <laughs> دیکھو میں اسے تلاش کر کے لایا ہوں میں اسے تلاش کر کے لایا ہوں یہ میں سنتا ہوں کافی گیا میرے میں اسے تلاش کر کے لایا ہوں اچھا تم محنت کھایا ہے اس کو باقی ہمیں یہ اچال پک ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا تھا بولنے کے بالکل دوبارہ والا شیر میں تو بہت لوگ خوش ہوتے ہیں زمانہ جب میری تعلیم جو ہے اس کے اندر پورے عالم کے لوگ کرنا ہے خالی میری صاحب نے پورے عالم کے لوگ جو ہے اس میری سے بھی چنا ہے میرے ساتھ اب زمانہ نہ میرے ساتھ دوتے تھام شلوار تو دستار تھا دونوں ہاتھوں سے دستار تھا اگر آپ دستار بھاگی یعنی اور کسی نے منہ پھلا کر دیا تو پھر وہ دستار تھا تمہارا لمبا کتا کہاں کیا تمہاری بیوی میں چوتے دعا نکل آئے پندرہ آیا کاملہ نے اس کو بدل دیا کہ ہم دونوں ہاتھوں سے تھام لیے شرمار تو سے شرمار تھام لینا تمہارا ہم جگتاب ہم سے سوال تھام لیا تو جس نے اپنے شرمار اپنا اعزاز مضبوط رکھنا ہے تو اللہ والے کے قدموں میں آنے ان شاء اللہ ان کے اعزاز جو ہے مضبوط رہے ان اور بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے بازو مجھے جی سمجھ میں کیا پتا ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑے کھاتے تھے سمجھ کیا کہہ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر میں نے دوبارہ شاہ بھکت سنایا پھر ان کی سمجھ کب زمانہ نہ رک رک نہ نہ سک گئے گئے دونوں تو شیخ جو ہے وہ کامل ہو کامل شیخ اللہ والا یعنی جس کو جس کے چہرے علما کو دیکھنے سے اللہ جاتا تو کوئی ننڈوٹی باز ہو ننڈوٹھی باز شاہ چپیری شاہ اٹھیا والی سرکار پٹیا والی سرکار بلیا والی سرکار والی اور کون جائے گا اس کے بعد اور بھائی دنیا والی سکتا ہے دنیا والی سکتا ہے اور بھائی تم اپنے بزرگوں کا نام تو اچھا تم اس کا بزرگ مانتا ہے تو نام تو اچھا کتیا والی سرکار کتیا والی سرکار ایسے ایسے نام رکھے ہوئے ایک ہاتھ پہ کتا اور ایک ہاتھ پہ حکا نہ داری نہ پوچھ دین سے بالکل بیگم ایسا کیسا چل جب یہ کیا یہ شام اور اللہ والے اللہ کے ہمارے گھر جانے اور اور ایسے کی بڑھتی جو اللہ والوں کے پاس آتا ہے یہاں اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا کی محبت ہوتی ہو اور جو لمبی باپ کے پاس جائے گا یعنی دنیا کی محبت بڑھے گی زندگی آئے گی وہاں کا دل گیا اور جو اللہ کے اللہ والوں کے پاس آئے گا اس کا دل برانی ہو چمکدار ہوا بنیاد ہم عجیب تشریف جاتے تھے ہم علیہ آتے تھے اجیم من لے کر عجیب ہو جاتا ادھر تارا رن اللہ علیہ کے لیے آشا ہے کے آسو پاتا ہوں نمک میر کے آسو میں پاتا ہوں نمک ہم گنگالی کو نمکار گالی کو نمک جاد نمک پکارا رم گزاد ہومکری پتارا ایک بھولے تو پچارا تیرے ایک بھولے کو اور پوچھا کیا گیٹی نمکین تھا اور پوچھا کیا گیٹی نمکین تھا اس کی سے چھپا تھا گام اس کی داری سے چھپا تھا اور پوچھو لب چونتے کا اور پوچھو لب کا رخ پر دیکھ کر اس کے رخ پر دیکھ کر باہر اس کے رخ پر دیکھ کر باغ گل پتنی کبھی باغ گل پتنی کبھی ہمارے مرشدین کیسے پیارے ہیں صحیح دین دین کی بہن جو ہے اول اللہ کو ہوتی ہے جنہوں نے کسی ولی کی صحبت اٹھائی ہو ورنہ دین کو سمجھنا آسان نہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں ہنسنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ایک حدیث شریف مشہور ہے کہ کوئی کون لڑکی کو بجا رہا ہے یہ حدیث شریف ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے لیکن دین کو حدیث پاک کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے فہم کی ضرورت ہو جس کو صحیح طریقے سے ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہے کہ وہ ہنسنا جو اللہ اللہ سے غفلت کے ساتھ ہو وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور جہاں ہنسنا ایسا ہو جس میں اللہ کی حضوری نصیب ہو اور جائز جائز بات بات ہو جھوٹ نہ ہو اور کسی کو ایزا نہ پہنچائے وہ جو ہے بالکل جائز ہے بلکہ آج کل کی طبیعتوں کے لیے ضروری ہے اگر اتنا ہنسے کا نہیں آدمی تو پاگل ہو جائے گا تشریح کرتے ہیں پاگل ہو جائے گا تو ایک تو بات یہ اور دوسری بات یہ کہ دیکھو ہمارے حلف والا کون ہے اچھا پھر لے لیا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ایک ہی مضمون سب سے زیادہ بیان کیا ہے اور وہ ہے نگاہ کی حفاظت جو انہوں نے حضرت کا شعر پڑا کہ میر صاحب نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھام یہ شروعات یہ ویسے تو ہنسنے ہنسانے میں گزر گیا شعر لیکن اس کے پیچھے ہزاروں غم پہ ہاتھ یہ زبردست اتہائی شعر فرمایا کہ پہلے زمانہ دستار کو تھامنے کا تھا کہ لوگ اپنی عزت بچانے بچاتے پھر رہے تھے اب جو ہے لوگوں کی شرم گاہیں محفوظ نہیں اس پر شرمگاہ کو بچانا مشکل ہے اور اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ بے حیائی بے پردگی اور ننگی ہلنے اور یہ بدترین کام ہو رہے ہیں اس سے اس سے نظر خراب ہوتی ہے دل کا ستیہ ناش ہوتا ہے اور پھر شرم گاہیں محفوظ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہمارے حضرت نے اسی مضمون کو سب سے اول درجے پہ بیان فرمایا اور حضرت نے فرمایا پرانے پاک میں ہے پلیل محمنی یا غرضوں میں اسی سے وہ نگاہ پرانے پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی شرم جس کی وجہ سے شرمگاہ محفوظ رہی اگر نگاہ خراب کی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہی اور اس زمانے میں حضرت کا شیر ہے سمجھ کر رب قدم ہے دل پہاڑے حسن پانی ہے ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں طاقت کو ضائع کر رہے ہیں نگاہ خراب ہو رہی ہے اور اس سے بے چینی ہو رہی ہے اور طاقت کو ضائع کر رہے ہیں دنیا کے بھی کام کے نہیں رہ رہے اور آخرت کے بھی آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے الکلام جس کو توبہ کر لے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے نگاہ کی حفاظت شروع کرے بتانا مقصود یہ تھا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اسی مضمون کو حضرت نے بیان فرمایا کہ اگر نگاہ نہیں بچاؤ گے تو شرم گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گے شرم گاہ بھی لازمن جو ہے وہ گناہ میں استعمال ہوگی یہ بہت زبردست اصلاحی شعر ہے اس زمانے میں نگاہ کی حفاظت سب سے ضروری ہے بعض لوگ ان مضامین پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسی باتیں بیان ہو رہی ہیں لیکن وہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ کام کرنا باتیں کرنا زیادہ شرم کی بات ہے جو اعمال کرنا گناہ کرنا شرم کی بات ہے تو اس مضمون پہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود پردہ نہیں کرتے اور نہ ٹی وی سے اجتناب کرتے ہیں نہ کیبل سے اجتناب کرتے ہیں نہ میروں کو بھی دیکھتے ہیں فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں گانے بھی سن رہے ہیں انہیں لوگوں کو اس مضمون پہ اعتراض ہوتا ہے اور میں جو لوگ اپنے سلیم رکھتے ہیں وہ تو خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں حضرت کو کہ کتنی جوانیاں لاکھوں جوانیاں حضرت کی حضرت کی برکت سے محفوظ ہو گئی ہیں اور کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے اسی مضمون کو سنتے سنتے اور بڑے بڑے شیخ حدیث بڑے بڑے علماء نے اعتراف کیا کہ اگر زندگی گزر گئی عمر گزر گئی ہماری حدیث شریف پڑھاتے ہوئے تفسیر پڑھاتے ہوئے لیکن یہاں آپ کے پاس آ کر ہمیں معلوم ہوا اس حدیث شریف کا مطلب کہ من نظر سہموں میں انتہا نہیں یہ نظر شیطان کے شکروں میں دیکھتی ہے من کا مضمون اور ذہن میں بجا ہوا آج شیخ النزیز نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا حضرت سے کہ ہم نے عمر بھر یہ حدیث شریف پڑھائی لیکن اس کے اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا نظر کی حفاظت کی طرف نظر کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اور من منترا کا مقافتی دور ایمان جدید یہ پوری حدیث شریف عمر گزر گئی پڑھتے پڑھاتے لیکن آپ کی صحبت میں آ کر ہم کو یہ احساس کہ اس قدر سنگین معاملہ ہے نگاہ کی حفاظت کتنی سخت ضروری ہے اس لیے جو اس مضمون پر اعتراض کرنے والے اپنے قلب کے اندر کہ ہم ان ان اعمال میں کہیں ملوث تو نہیں ہیں یہ پرانے پاک میں کیسے کیسے مضامین بیان ہوئے حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں پرانے پاک کو بالکل پاک کلام الہی ہے پاک اس کے پاک ہونے میں کیا شبہ ہے سب سے پاک ترین کلام وہی ہے کلام الملو ملوک الکلام شاہ شہن شاہانہ کلام اللہ الحاطمین کا کلام ہے اس سے زیادہ پاک چیز تو کوئی نہیں ہوگی اس میں بھی یہ مضامین موجود ہیں اس کی تفصیل بول کے دیکھ لو سارے مضامین اس میں مل جائیں گے تو کیا نو زب اللہ نو زب اللہ پھر کلام پاک میں بھی شکر ہو گئے تو اس میں اس میں اللہ نے کیسے کیسے مضامین بیان کر دی یہی یہ باتیں ہیں کلام اللہ کی تفصیل ہیں اگر غور کرو تو یہ باتیں کلام اللہ کی تفصیل ہے حاجی شریف کی تفصیلیں ہیں اور جو لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل جاہر اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ بالکل جاہر ہیں اس لیے اپنے احوال سے ہم رحم کریں اپنی زندگیوں پہ اپنا اپنے حالات پہ ہم رحم کریں اور ان مضامین کو سمجھیں اور ان میں جو باتیں بتلائی جا رہی ہیں نگاہ کی حفاظت کا حکم شرعی پردے کا حکم اور یہ گناہوں کے آلات یہ نیٹ نیٹ اور کیبل اور لیپ ٹاپ اور mobile touch mobile smart phone جو کچھ بھی ہے میموری کارڈ یہ سب جو ہے جو آدمی اس سے بچ نہیں پا رہا ان کو چاہیے کہ ان کو خیرآباد سے روٹی چٹنی کھا لو ہمارے تھے روٹی چٹنی کھا لو لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو حتیٰ کہ جان جاتی ہے جان دے گا نہیں ناخوش کریں گے رب کو ہے دل تیرے کہنے سے اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں جان دینا اللہ اللہ پر جان دے کر احسان نہیں ہوگا ہمارا بلکہ ہمیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ آپ کے راستے ہمارا جان جان چاہیے اس لیے اس سے اجتناب الحق ضروری ہے حضرت نے ساری عمر یہی مضمون بیان فرمایا اور یہ ماشاء اللہ سرور صاحب ہمیشہ سے حضرت والا کی خدمت میں آگے ہوتے تھے حضرت نے ان مضامین کو خود بھی سنا ہے اور لوگوں کو بھی خوب ہے بڑے بڑے علماء ان مجالس میں موجود ہوتے تھے ان مجالس میں علماء کی موجودگی کے باوجود حضرت نے ان سب مضامین کو سنوایا ہے بار بار اس لیے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک آج سے پچاس برس پہلے فرمایا تھا کہ میں فحاشی اور بے حیائی کا رہا ہوں اور فرمایا تھا کہ میں اپنی عزت کو اپنی جان مال عزت سب کو داؤ پر لگا کر یہ مضمون بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے کوئی اعتراض کرے چاہے کچھ وہ اس اس کے کے بعد سے نیچے یہ دوسرا ہے جب کوئی خود کو ایک بات اور یاد آ گئی حضرت مارتے کے بعد لوگ اس کو حیران ہوتے ہیں کہ وہ مولوی لوگ بھی ہنستے ہیں اس سے بات واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت ماتے مولوی لوگ کیوں نہ ہنسے کیا وہ انسان نہیں ہے وہ دل نہیں رکھتے بات حضرت حضرت یاد آ گئی والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نازم آباد میں انگور خرید رہے تھے تو ایک دنیا دار آدمی تھا اس نے تنگ کیا حضرت سے تنظیم کہا کہ اچھا منڈا لوگ بھی انگور کھاتے ہیں تو حضرت نے کا جواب بنایا تو کیا انگور صرف لنگور ہی کھاتے ہیں یہ کیا مولوی سے نہیں رکھتا مولوی مولوی تو دنیا داروں سے زیادہ عشق رکھتا ہے عشق و محبت کماتا رکھتا ہے دنیا دار تو ادھر ادھر اپنی عشق و محبت کو سب ضائع کرتے رہتے ہیں ان کی ٹوٹی کھلی رہتی ہے ہر جگہ لیکن مولوی تو اپنی ٹوٹی کو ہمیشہ بند رکھتا ہے صحیح جگہ اس کو استعمال کرتا ہے اس لیے مولوی سے زیادہ عشق عشق و محبت کا مزاج کسی کا نہیں ہو سکتا لیکن فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی عشق و محبت کو اللہ پر فدا کرتا ہے اور ناجائز جگہ سے خراب نہیں کرتا اس کو چاہے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اس کو استعمال کرتا ہے تمہاری جگہ بھی نہیں اس دور سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے کہتا ہے کبھی بھنڈی بہت مہنگی ہوئی تو زیادہ پیاز مہنگی ہوگی بہت اجے ہاں جی، کے بعد اس میں دہی مہنگا ہو گیا اجے ہاں جی، دودھ مہنگا ہو گیا کوئی کہنا مجھے بڑے فلٹر کی بات کوئی کہنا مجھے بابا فریج کی بات کسی کو خون کی بات کسی کو بازی کی بات کسی کو مجموعہ دکھاؤں اور کسی کو بہت دکھاؤں وہ بزرگوں کی بات جو لوگ اپنی کیا جانتے اپنی تو جانتا ہوں یہ منہ کی بات تو ہنسنا تو بہت ضروری ہے اس دور کے اندر ہاں، ہنسیں گے نہیں تو ایک دن جو ہے گا بچہ ڈھونڈ جائے پاگل ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا وہ کمیز جو کر جائیں اور کمیز جو اتار کے کندھے پر جان دیں آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ پھر کیا ہوگا کہ شلوار کر جائے ڈال کے لیں آدھا ننگا تو آدھا مانی اور پورا ننگا تو پورا اور کے ساتھ ہیں دعا کروا لیں بس بہت جو ہے یعنی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں یہ چیز ہے یہ نا پہلے جا کے صبح پیدا ہو تو اللہ رحم کرے ہمارے ہاتھ سے یعنی مولوی اگر یعنی مولوی تو اصل ہے مولوی کی شادی ہو گئی تو اور مسئلہ مولوی کی شادی بچہ ہو گیا اور مولوی کے بچے ارے بارہ بارہ بچے ہو مولوی تو کیا سمجھتا ہے اللہ کی نیامت ہے بھائی حضرت پتہ جو مت مولوی بڑھا رہا ہے وہ بھائی صاحب تو حضرت کو یہ احساس سنایا میں اس کے بعد حضرت تو بھائی تھوڑے سے امین ہو گیا تو پھر یہ احساس دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں کو پر اللہ کی لانا دونوں کو پر گزرا ہے جب سے خود کو گزرا ہے جب سے خود کو سجا سجا اور تبھی کبھی دوسرا جب حو سجا سجا دے ہاتھ تبلے بجا بجا ہات ببل بجا بجا دیکھا جو بغل میں بالوں کو بدلا کا گجانا چھوٹ گیا دیکھا جب نگلوں کا گجانا چھوٹ گیا اور خوشیوں بچتے چھوٹ گیا اور بیٹی کی خوش کا تبلا اور بیٹے کی خوش کا تبلا تم بجتے بجتے چندر دن دن کی دن تم تم تم دم دم تندر دن دن دم دم چندر آگے آگے آگے آئے پیچھے پیچھے جاؤ ہو رہا تھا کہ بھائی حاضر اللہ تعالیٰ قبول کرنا ہے اور اس مضمون کو حضرت کے مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق حضرت اس میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اکثر ہنسا رہے ہوتے لیکن حضرت کیا چشم مبارک میں غم سے آنسو ہی ہوتے تھے کہ امت کا غم تھا کہ امت اپنی نگاہ کی حفاظت کرے بارہا بارہ حضرت والا اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمائے کبھی مسجد میں کبھی روزے سے کبھی سفر میں بار بار حضرت نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ ایک کام کر لو اور ہمیشہ روتے ہوئے آنسو سے روتے ہوئے حضرت نے بات ارشاد فرمائی ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لوں میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کے گھر میں ہوں روزے سے ہوں کئی مختلف مواقع میں حضرت نے اس طرح فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایک کام کر لو کہ نگاہ کی حفاظت کر لوں تو اللہ کے ولی ہو جاؤ حالانکہ چار اعمال حضرت کے مشہور ہیں کتاب چاروں اعمال ہیں یہ چار اعمال کر لو اللہ کے ولی ہو جاؤ تو حضرت نے بارہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ اللہ کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں اللہ کے لیے ایک بات کہتا ہوں اللہ کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو جاؤ یہ خاص مضمون اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو عطا فرمایا تھا حضرت کا بھی علماء نے دیا تھا مجدد بسر بے نگاہ کی حفاظت کے حضرت مجدد تھے اس دور سے بلا بعد اور حضرت نے حضرت کے اس مضمون سے جنہوں نے فائدہ اٹھانا تھا وہ آج اللہ کی ولایت کے آسمانوں کو چھو رہے چھوڑے قطب ابدال ہو چکے ہیں جنہوں نے سری معنوں میں اس مضمون کو سمجھ لیا اور عمل کر لیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ